واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے گزشتہ شوہروں سے دوبارہ شادی کر لیں اگر وہ مشروع شرائط کے مطابق آپس میں راضی ہو جائیں یہ نصیحت تم میں سے انہیں کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت نفس کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے اس آیت میں متعلقہ غیر بائنہ عورت کے لیے ولی کو خطاب کیا گیا ہے کہ اگر ایک یا دو طلاق کے بعد عدت گزر جائے اور پھر دونوں ایک دوسرے کو چاہیں اور نکاح شرعی کے ذریعے دوبارہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہیں تو انہیں نہ روکو اس لیے کہ اسی میں ہر خیر ہے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ماقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے اپنی بہن کی شادی ایک مسلمان سے کر دی کچھ مدت کے بعد اس نے ایک طلاق دے دی اور پھر رجوع نہیں کیا عدت گزر جانے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے میں رغبت ظاہر کی اور اس آدمی نے دوبارہ پیغام نکاح دیا تو ماقل رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ اب یہ تیرے نکاح میں کبھی بھی نہ جائے گی لیکن اللہ کو ان دونوں کی حاجت و رغبت کا علم تھا اس لیے یہ آیت نازل فرمائی جب ماقل رضی اللہ عنہ نے آیت سنی تو کہا کہ اے اللہ میں نے تیری بات سنی اور میں تیری اطاعت کرتا ہوں پھر اس آدمی کو بلا کر کہا کہ میں اپنی بہن سے تمہاری شادی کر دوں گا اور تمہارا اکرام کروں گا بخاری ابوداود ترمزی فائدہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو منع فرمایا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو دوبارہ اپنے سابق شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے روکیں اور روکنے کا حق اسی کو حاصل ہوگا جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا